وسلم وبعد Most definitely not worthy of saying anything except for this near that our Islah and Reformation takes place. And when sitting in the majalis of our Kabirin seniors such as Hazrat Mufti Saab and others, the near intention with which we sit is that our Islah, Reformation takes place of our many, many spiritual diseases, islah for abstention from sins, the apparent as well as the inner, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ Allah, Allah Azza wa has commanded that forsake and leave all types of sins, the external as well as the internal, referring to the many, many spiritual diseases and maladies of the heart. We sit with this intention also in their company, that the good qualities Allah Azza wa had blessed them with, that Allah Ta'ala transfers those good qualities to us and thereby rectifying us. This is also a majlis of dhikr of Allah Azza wa Jal. سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says on the day of Qiyamah, people who have gathered in the plains of Qiyamah will soon know who are the people of real honor and dignity. Sahaba Radhan Ajmain asked, who will be those? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that those who participate in majalis and gatherings of dhikr of Allah Azza wa Jal. And one of the important matters that our Kabirin, our Mashaykh, in the path of Islah and Tazkiyah have greatly emphasized upon Hifdul Lisan, guarding and protecting the tongue. There are many, many sins of the tongue, falsehood and telling lies, humiliating, degrading others, backbiting, that is speaking ill of people behind their backs, and the list goes on and on. And there are many, many good amal and actions of the tongue. Tilawat of Quran Sharif, such a valuable amal by means of the tongue that for each letter, a person gets minimum of 10 rewards. There is no action that takes a person closer to Allah Azza wa Jal than that which is from Allah, the Quran Azim. So by mere actions of the tongue, a person can gain great closeness of Allah Ta'ala. The tongue is also there for dhikr of Allah Azza wa Jalla. Hazrat Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu was very dear to Nabi sallallahu alayhi wasallam. He has the honor that Nabi sallallahu alayhi wasallam says to him, Wallahi inni la uhibbuk. On the qasam of Allah, verily I love you. And Nabi sallallahu alayhi wa then taught him the famous dua, لا تدعن دبر كل صلاة أن تقولا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك that never, never leave out saying after your salahs, the following dua, oh Allah, you help and assist me in your remembrance, in showing gratitude to you, and worshipping you in the best of manners. So he says the last words on which I departed from Nabi sallallahu alayhi wasallam, knowing that this could well be the last time the meeting of the lover and the beloved in this dunya. When Nabi sallallahu alayhi wasallam sent him as the governor and the teacher to the people of Yemen, Rasulullah when he's asked that which actions are the most beloved to Allah Ta'ala, and Nabi Kareem Sallallahu said, أَنْتَ وَلِسَانُكَ رَطَبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ see to it that you conduct yourself in such a way that when death comes to you, the critical moments of sakarat that determines the way a person dies, determines the akhirah, that when death comes to you, your tongue is moist with dhikr of Allah, with the remembrance of Allah Azza wa Jal. And that is possible if a person throughout life habitually done abundant dhikr, that is what comes to a person at that critical juncture. So dhikr of Allah Ta'ala, tilawat of Quran Sharif, saying a good word to a person, maybe to us we are just saying mere words, but to that person it means a lot. Maybe a person is in severe grief, sorrow, maybe feeling very, very low, very, very down. We say some words of consolation. Person may have lost a beloved one, lost a child, and therefore for tazia, consoling someone who has experienced a difficulty, there is great reward. When we go to a janaza house for condolences or tazia, then our niyyat should be for the pleasure of Allah. That is such a great action. Allah Ta'ala will give that person robes of honor on the day of Qiyamah. Therefore Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says that many a times, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ A person says a mere word, does not think much of it, but it is so dear, so beloved to Allah, so beneficial to the person that that word is being said, that without a person even realizing it, that, that word elevates the status of that person so much so that he is guaranteed and ensured the very objective for which you are living, the happiness of Allah Ta'ala up to the day of Qiyamah. On the other hand, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says many times a person says a bad word without thinking much of it and thinking it to be serious, but to Allah Ta'ala it is so heinous and severe May Allah protect us that it incurs that person the displeasure of Allah Ta'ala for all times to come. May Allah save us from that. So the guardian of the tongue, extremely important. Therefore Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam says, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمْ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ When a person wakes up in the morning, all the limbs of the body beg and plead with the tongue, اتَّقِ اللَّهِ that remain, that fear Allah Ta'ala in the way you are used, فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ because we are inextricably woven, we are connected to you very strongly. In istaqamta istaqamna, that if you remain steadfast, we will follow suit and remain steadfast. But if you waver and fall into the many, many sins of the tongue, then we also have to follow suit in it. So the tongue, very, very important. Hazrat Luqman radiallahu ta'ala and the wise, his master once gave him and Allah blessed him with great wisdom that Allah Ta'ala himself attests to in the Quran Azim. His master one gave, once gave him a sheep and said, slaughter this and bring to me what you think are the two best parts of its body. He slaughtered it and brought the tongue and the heart. The master said, fine, very well done. After some time he gave him another sheep and said, slaughter this and bring to me what you think are the worst parts of the body of this animal. And to the astonishment of his master, he again brought the tongue and the heart. He says, why the strange behavior? He says, these are two such parts of the body. If effort is made on them, they become the engine room of goodness and take the whole body to goodness. But if the tongue and the heart are corrupted, indulge in various sins, then ultimately the whole body follows in those sins. And therefore he says to his son, in the hadith quoted at the beginning, that whoever believes in Allah Ta'ala and the Akhirah, and this is a beautiful guideline from none other than Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, whomsoever believes in Allah and in the last day should speak good or rather remain silent. So many times, should I say, should I not say? Let us measure it up. If that counts as goodness that will benefit a person here in the Akhirah, then by all means say those good words, speak the truth, encourage a person in difficulty, say a good word. But if we know it is a definite sin, the sins of the tongue, ribat, backbiting, is one of the most severe sins. Allah Ta'ala in the Quran Azim assimilates and gives an example of a person speaking ill of another behind their back. And this is even if it is true. Many times we are making ribat, somebody advises us that refrain from backbiting, we say, but what I am saying is true. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was once asked the same question exactly by Sahaba radiallahu anhu, in kana fi akhi ma aqul, that if what I am saying about him is exactly the truth, I'm not telling a lie. Nabi sallallahu alaihi says that that exactly is ghibat. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَا فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ If you are speaking something bad about that person behind his back, and it is not true, it is a lie, that is a different, another heinous sin, it is called buhtan, slandering, false accusations. So, ghiba, Sayyidina Luqman radiallahu ta'ala therefore says to his son in such beautiful words, that <coughs> many a times I had the choice of saying something or remaining silent. And when I chose to speak rather than remain silent, then more often than not I later regretted that why did I say that word? I should have remained silent. But he says if ever I had the choice, obviously when one has to speak, speak the haqq, speak the truth, say words of good, then one should not hold, hold back on that. But he says many a times I had the choice of observing silence or saying something and when I chose to rather remain silent, he says in hindsight, I never looked back and regretted remaining silent. So the, the, the guarding, the protecting of the tongue, such emphasis in our deen, in, in the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one lengthy hadith that Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala many, many beautiful advices. That hadith we can look at another time inshallah. He starts out by asking Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. That inform me of that action that will take me closer to Jannah and distant me from the fire of Jahannam. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that this is not very easy, but for whom Allah makes easy, it is easy. The five fundamentals of Islam, and then many, many different advices. A lengthy hadith at the end of it, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, that should I inform you of that one amal and action that will make all the aforementioned easy. Sayyidina Mu'adh bin Jabal says that please do inform me. Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa held the Mubarak tongue and said, Kuffa alayka hada, that restrain the usage of this part of the body. Be very, very careful in how you use this part of the body. And then he said, I said in amazement, will we, وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ That will we be taken to task for mere words that we utter. It does not even have a physical effect, words that we are saying. There is no physical effect like hitting someone or stealing someone's wealth. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ the only many, many people will be flung face down into Jahannam for one reason only, and that is because of the cultivation of the tongue. Those words that were uttered will be the sole means of that person going into Jahannam. Words of Iman, words of kufr uttered by the tongue. A 50, 60 year old marriage, some words said incorrectly in the heat of the moment can end even a marriage. That is the power and the effect of words that we utter. So extremely important that we guard, control, make a concerted effort, sit in these majalis with this niyyah, that Allah Ta'ala makes it possible for us to guard and protect our tongue. And once again, we make shukr to Allah, the huge ni'mah, especially in Bilad sham spoken in detail previously, the great virtues of the lands of Sham, the time, the place, that there will be encouragement towards hijrah in the end times. And Sayyidina Mu'adh bin Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala who was the Amir and the governor appointed by Sayyidina Umar radiallahu ta'ala later on become Amirul Mu'mineen and the base was Sham. When the Shia were in ascendancy in power, derogatory actions at the qabr of Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, Hazrat Khalid Walid radiallahu anhu, and that tells us the reality of Shiism. If there is one thing we can derive from here, that the harms from Shiism to the Muslim Ummah all other enemies put together cannot equate to the harm that has come to the Muslim Ummah from the quarters of the Shias, whether it is in the form of the Assad regime that was there, such horrendous torture, atrocities in those prisons that are called human slaughterhouses, fully assisted by Iran, the Iranian militia, the Iraqi Shia militia, the Hezbollah, many, many Shias had gone there to fight, considering it a holy war from as far apart as, as Afghanistan and and Pakistan. So understand the threat of Shiism, the harm of Shiism to the Muslim Ummah. And we make dua and lots of, lots of shukr to Allah Ta'ala that that has come to an end. We also fervently make dua that those whom Allah has given this great victory, Allah keeps us and them steadfast. Allah guide us and them to that which is most pleasing to Allah Azza wa Jal. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alameen. لله الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام من لا نبي بعده Today we share some information or inspiration uh, from the lessons of a great luminary Hazrat Mufti Mahmood Hassan Gangohi Rahmatullahi who was the Sheikh of our Hazrat Mufti Razaulak Sahib Damar Barakatuhum and حضرت مفتی صاحب از امانگ دا سینئر خلافہ اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ افریقہ حضرت was born on the eight or ninth of جماعت الفانی twenty five two years exactly after the passing away of حضرت مولانا رشید احمد گنگوری رحمتہ اللہ علیہ ان گنگو حضرت گرینڈ فادر واز نون حاجی خلیل حاجی Khalil Ahmad and he was a مرید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہی واز اے صاحب اے درد اینڈ صاحب اے دل a person he was very closely connected to اللہ تبارک تعالیٰ and he has the through love of اللہ تبارک تعالیٰ حضرت فاظر واز نون ایز حضرت مولانا حامد حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واز اے اسٹوڈنٹ آف شیخ الہ ہند رحمتہ اللہ علیہ so from this we can see Her grandfather was a great person connected to Haji Imdadullah Rahmatullah Ali. The father was connected to Sheikhul Hind Rahmatullah Ali. So when Hazrat Maulana Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangoi Rahmatullah Ali was born from a very, very noble home. And his youth was where he studied in Gango in the madrasa of uh, Muallima Apa Safiya Rahmatullah Ali. Ha. Uh, she was the daughter of Hazrat Mufti Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullahi. And what did Hazrat Mufti Mahmud, Hazrat uh, Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullahi say regarding his daughter? He said that if Khilafat could have been given to a female, then it could have been given to my daughter because she possesses all the qualities of tazkiyah. She has traveled all the stages of suluk and all the manazil where a person reaches Allah Ta'ala, the highest level of tazkiyah and tasawwur. But because Khilafat is not given to women folk, therefore the father naturally did not give Khilafat to his daughter. So the daughter had a maktab running from her house and Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullahi started his initial studies of maktab in Gangoh in, this, in, the, in the of this pious, pious lady. And when Hazrat when Hazrat Sheikhul Hind Rahmatullahi visited Gangwa with Hazrat Rai Puri Rahmatullahi, then they used to have a custom. They used to say Bismillah Karana. So what it meant is that the parents would say that my child is now four years old, he is able to say Bismillah Rahman Rahim. Let me say, let my child say Bismillah Rahman Rahim in front of a great buzruk, a wali, an alim, etc. So Hazrat Shehul In Rahmatullah and Hazrat Raipuri Rahmatullah they said, they made Hazrat Mufti Mahmud Hassan Kangoi Rahmatullah say the Bismillah. So this is like a very, very Mubarak beginning as far as knowledge is concerned that you're taking the Mubarak name of Allah Ta'ala and this is how you're starting. On one, Hazrat started, Hazrat was initially studying then in Saharanpur, in the بدریس آف حضرت شیخر حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ and there are of the حضرت دین کمپلیٹڈ ہسٹریز ان دوبن اساتیز ان دیوبن علما اینڈ بزرگان الدین دا کلب آف حضرت مولانا حسین احمد منی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا کاری میاں اظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ویز و دا گریٹ گریٹ اساتیز of the time so While he was studying, Hazrat, uh, the, the father wrote to the son that do you need any money or anything? And he only had two paisas. So he bought a postcard. In those days they used to communicate with a postcard and it was very effective and very quick. And uh, because the rail system in India was excellent, so within a day or two the postcard would reach his destination. And uh, he told the father, nay, Alhamdulillah, I've got everything, I don't need anything. So the father was happy. In the meantime, the son uh, did not have any money at whatsoever at all. So in, this was the level of contentment of Hazrat Mufti Mahmud Hasan Gangohi Rahmatullah His entire life, student life, and even while being a ustad, he used to only have one meal a day. The madrasa would give two meals, he would then partake of the one meal and he would share the other meal with a poor student or whoever needs it most or give it away in charity. This was his Mubarak noble, unique habit. On one occasion, when Hazrat uh, Mufti Mahmud Sahib rahmatullahi was sitting with Hazrat Shah Zakaria rahmatullahi and Maulana Hussain Ahmad Madni rahmatullahi was drinking tea. So Maulana uh, Hussain Ahmad Madni rahmatullahi drank the tea and he said, today I will give the leftover of my tea to Mufti Mahmud rahmatullahi. So immediately uh, the Ustad uh, and the Sheikh, Hazrat Shah Zakaria rahmatullahi stopped and he took the, the cup of tea from, uh, uh, from, uh, uh, he took the cup of tea from Mullah Madni Rahmatullah he took a sip and then he handed it over to Mufti Mahmud Rahmatullah This shows that uh, the pious people had great love for Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullah already from young age. What was the level of simplicity? Sadigi. Hazrat Sadigi level was this, that in summer he would change his clothes every 15 days. And in winter, he would change his set, one set of clothes will last him for 30 days. One set of clothes in summer, he would wear it for 15 days. And one set of clothes, he would wear it for 30 days in winter. And I heard from Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah in the, in the Arlum that he said that a believer, a, a, a, a, a mu'min does not commit sins. And because he does not commit sins, then there is no odor that emanates from his clothes. The clothes don't smell when a person does not commit sins. Subhanallah. So we heard, we learn about deen from our pious people. Hazrat then was teaching in Kanpur, in Kanpur Madrasa and uh, the, the, they made him in charge of teaching hadith and being in charge of the madrasa and many, many responsibilities were given. On one occasion, the money is ran short in Kanpur Madrasa and the people in charge decided that we now we're going to close the, the kitchen, the mess, and there won't be any feeding for the children. So Hazrat Mufti Sahib rahmatullahi told them, don't close the kitchen, continue feeding the children, give them double meal, but we as Asatiza, we will stop taking a salary. We as Asatiza will stop taking a salary. So they did what Hazrat told them to do and Allah subhanahu wa ta'ala opened up the door and alhamdulillah then enough funds came in where the children also were, were eating in the mess from the kitchen and the asatiza also were receiving their salary. What was Hazrat's level of amanat? If anybody, if Hazrat was teaching in a classroom and anybody came to ask a masala, came to ask any question, then Hazrat, Hazrat would make a note that this person came and he took three minutes, he took five minutes of my time, he took two minutes of my time. Then at the end of the month, when he used to receive his salary, then he would go back to the office of the principal or the person in charge of the uh, accounts and the salaries and would say that you must deduct on Monday so much, five minutes, on Tuesday 11 minutes, on Wednesday three minutes, total so much you must deduct this from my salary because this amount of time I did not teach. So there is a great lesson for us as far as amanat is concerned. When in Deoband, Hazrat Qari Saud Sahib passed away and Mufti, Mahmoud, Mufti Mehdi Hassan rahmatullahi had a stroke. Then uh, the madrasa authorities, Qari Tayyib Sahib rahmatullahi requested Hazrat to come and teach in Deoband. So Hazrat said, I can't do anything without the permission of my sheikh. Hazrat Shaykh Zakaria Rahmatullah So they wrote to Hazrat Shaykh Muhammad Shaykh Zakaria Rahmatullah that please, we are requesting for Mufti Mahmud Sahib to come and teach in Dioban. Then Hazrat Mufti Mahmud Sahib came to teach in Dioban. At that time, his ustad was still present, Allama Balyavi Rahmatullah and he told him, "Ye बहुत अजीब hai. Dioban is asking you to come and teach here and you giving excuse and you, you're saying that I can't come and I can't, I cannot do. Don't you know that you, the madrasa where you study, they have more rights over you than anybody else. Why are you being difficult? In other words, so Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullah he gave a ajeeb answer. He said that I did not know that the level I could, I never dreamt of and I could not even imagine that the level of Deoband has dropped so much where they ask a, a person like me to come and teach here. I got minimal level of teaching and istidad. I have got minimum uh, uh, capability and ability. I thought, how is it possible that you people have such high levels and you are asking a person of a low level to come and teach in Dioban? Subhanallah. What a ajib answer Hazrat gave. So nonetheless, then Hazrat started teaching initial kitabs, etc. And then uh, when uh, <coughs> when the ustad of when the Sheikhul Hadith became ill, Hazrat Mullah Fakhruddin uh, became ill, then he requested uh, uh, Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullah please teach Bukhari Sharif uh, uh second jil. So uh, he, he, said, no, I'm not able to teach. For one year he requested him, second year he requested him, third year he requested him, fourth year he requested him. So Hazrat Maulana Fakhruddin Rahmatullah told him that aren't you going to have mercy on an old man who's sickly? For four years he's begging you to teach Bukhari Isani and you are refusing to teach. then only Hazrat Mufti Mahmud Hasan Gangoi started teaching Bukhari Thani and he taught it for at least nine, ten years. And then the year Hazrat uh, Maulana Fakhruddin passed away, that year Hazrat taught the Bukhari Oval also. And then when Hazrat passed away, then Hazrat went back to the principal and he said that, you know, because of circumstances I had to teach now, Hazrat wasn't well, etc. So now Hazrat has passed away, kindly appoint somebody else to teach Bukhari Sharif in Deoban because uh, I, was just like a temporary replacement. I was not fit to do this job. So the the principal and they made mashwara. I think that Qari Taib Sahib Rahmatullahi was in charge of Dioban. He said, uh, they made mashwara. I said, no, no, no. You're going to teach now Bukhari Sharif and Bukhari Awal. Subhanallah. So this was the level of uh, humility and fana'iyat and self-annihilation in Hazrat Mufti Mahmud Hasan Gangwai Rahmatullahi and one, on one occasion, Hazrat Shaykh Zakaria Rahmatullah Ali wrote to Hazrat Mufti Mahmud Hassan and told him, Asal cheez maqbooliyat in the law or mudawamat zikr. The main thing is to be accepted in the eyes of Allah. Whether people accept what we do or not, that's, that's immaterial. To be accepted in the eyes of Allah, that is most important. And to be continuously in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And Hazrat's unique habit was that when he used to wake up for tahajjud and there were people sleeping, he used to wake up so softly, silently, that he would not disturb anybody. And then he would make his ibadat, and then he would sleep again, just uh, after he made his tahajjud. And then azan time he would wake up again. And people would not know that Hazrat actually woke up for tahajjud, subhanallah. And one last point he made mention of is that when uh, on one occasion uh, somebody was making wuzu and helping Hazrat to give, make wuzu, so they poured the water here on the elbow, and Hazrat said, no, you have to pour the water. You're lucky Hazrat Maulana Nazim Sahib is not present, Hazrat Maulana Abrarullah Sahib of Hardoi is not present, or else uh, you would have, uh, he would have rebuked you. And he said that wuzu is to be, when you start making wuzu, then you must start with the fingertips and you must end at the elbows. Likewise, you must start from the toes and finish up at the ankles. So this is from the Quran also, proven from the Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala, and uh, one more thing, Maulana Musa Pandor mentioned, uh, uh, when Hazrat went to Kanpur, then Hazrat found out that who is the, uh, uh, there was an environment where people were against uh, Dioban and the people of Tabligh, and the Barelvis were quite strong in that area. So he found out who's the person who is uh, the, uh, the, the, great alim of the Barelvis. So they told him, so and so person, and every day after Asr he walks on this road. So anyway, Hazrat then walked in the opposite direction. He identified him. And then he started walking in the same direction that this great Barelvi Alim was walking uh, in the eyes of the people. And he started, he greeted him and uh, he, he, started, uh, they started talking to one another. And then Hazrat offered him tea, subhanallah. And when Hazrat offered him tea, then all the followers of that Barelvi Alim said that you said we must not associate at all with this Deobandis and now you're having tea with this person. So they all left him. They all left him. In the meantime, Hazrat's niyat was Islah and to reform this person and bring him closer to the truth and to the haqq. And Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala granted him success to a great extent that in, in Kanpur, the environment uh, which was toxic, Alhamdulillah, changed to a great extent through the effort of Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangwahi Rahmatullah and one, uh, one also Hazrat used to sometimes go to the houses of people and from the door of the house he would advise the woman folk about namaz, like we say, you know, um, uh, a reminder, a reminder is beneficial for a believer, etc.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 دیگر علماء اکرام اس وقت چونکہ چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے اس مناسبت سے ایک دو باتیں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے مصر میں ایک بہت اچھے لکھنے والے ادیب گزر گئے ان کا نام ہے مصطفیٰ صادق رافعی یہ مصطفیٰ صادق رافعی کی ایک کتاب ہے عربی زبان میں اس کا نام ہے وحی القلم یہ وحی القلم کی تیسری میں ہے ایک عنوان ہے الاسد یہ الاسد کے تحت میں اور اس عنوان کے نیچے جو ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے ہم طالب علموں کے لیے اس کے اندر میں بڑا سبق ہے کہ طالب علموں کے لیے کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے الاسد اس عنوان کے تحت میں واقعہ لکھا ہے یہ الاسد اس عنوان کے تحت کے اندر میں جو واقعہ لکھا ہے ان کا نام ہے ابو الحسن بنان الزاہد یہ بہت بڑے عالم ہیں ابو الحسن بنان الزاہد ان کا واقعہ اس عنوان کے تحت میں لکھا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے ایک بات اور ذکر کرتے ہیں مصر کی تاریخ کے اندر میں جو بادشاہ گزر گئے ان بادشاہوں کے اندر میں سے دو کا تذکرہ ملتا ہے ایک کا نام رکھا جاتا ہے تولون اور دوسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے تو لون کے متبنا متبنا کے معنی آتے ہیں لے پالر ادوب یہ تو لون کے جو بیٹے تھے جو متبنا تھے اس کا نام بتایا جاتا ہے احمد تو دو نام الگ الگ ہیں پہلے کا نام رکھا جاتا ہے طولون اور دوسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے احمد بن طولون طولون کا انتقال ہوا ہے 254 فور کے اندر میں اور احمد بن طولون کا انتقال ہوا ہے 270 سیونٹی کے اندر میں یہ احمد جو طولون کا متبنہ بیٹا تھا اس کے بادشاہ تک پہنچنے کا واقعہ کیا ہے ابھی مولانا حیدر صاحب نے بھی بتایا کہ امانت داری کتنی اہم چیز ہے امانت داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس احمد کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا بڑا عبرت ناک واقعہ تاریخ کے اندر میں لکھا ہے کہ طولون ایک مرتبہ اپنے مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پروگرام جاری تھا پروگرام چل رہا تھا پروگرام کے درمیان کے اندر میں طولون نے جس کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا جس کا نام احمد ہے وہ احمد سے یوں کہا کہ میرے فلاں کمرے کے اندر میں جاؤ جو میرا پرائیویٹ کمرہ ہے خاص کمرہ ہے نجی کمرہ ہے وہ میرے کمرے کے اندر میں جاؤ وہاں میں نے ایک فائل رکھی ہوئی ہے وہ فائل کو اٹھا کر کے تم میرے پاس لے آؤ مجھے اس کے اندر میں کچھ ضروری باتیں ابھی چیک کرنا ہے جب طولون نے احمد کو اپنے خاص کمرے میں وہ فائل لینے کے لیے کاغذات لینے کے لیے جب بھیجا تو داخل ہونے سے پہلے پہلے کر الباب اس نے دروازہ نوک کیا اور دروازہ نوک کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے آسانی کے ساتھ سوف پہ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد وہ کمرے میں گیا یہ احمد جب طولون کے کمرے کے اندر میں گیا تو وہاں جانے کے بعد احمد نے دیکھا کہ تولون کی خاص باندھی تولون کی خاص باندھی ایک آدمی کے ساتھ نامناسب کام کے اندر میں مصروف ہے غلط کام کے اندر میں مصروف ہے لیکن احمد بڑا عقل مند آدمی تھا ویدا مرو بلغ و مرو کراما وہ گیا جانے کے بعد فائل کو لیا اور لینے کے بعد واپس آیا اور فائل اتولون کے حوالے کر دی اس نے نہیں دیکھا کہ کیا غلط کام ہو رہا ہے لیکن غلط کام کرنے والی باندھی کی نگاہ احمد کے اوپر میں پڑ گئی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو باندھی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ احمد طولون کے پاس جا کر کے میری شکایت کرے گا اور میرے بارے میں جا کر کے چگل خوری کرے گا اس لیے باندھی نے یہ کیا کہ اس سے پہلے کہ احمد میری شکایت کریں میں خود جا کر کے احمد کی شکایت طلون کے سامنے کروں چنانچہ پروگرام کے ختم ہو جانے کے بعد باندھی آئی اور آنے کے بعد طولون سے کہا کہ یہ احمد جس کو تو نے متبنا بنایا ہے اور اپنا بیٹا بنا دیا ہے جب آپ نے اس کو فائل لینے کے لیے بھیجا اور میں کمرے کے اندر میں تھی ارادنی بسوئن اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا دیکھو آپ نے اس کو پالا پوسا اس کی تربیت آپ نے فرمائی اور صورت حال یہ کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا تولون نے باندھی کی جب یہ بات کو سنا تو سننے کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا زیادہ چرچا نہ کیا جائے کل میں اس واقعہ کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ فیصلہ میں کروں گا اس کے بعد دوسرے دن پروگرام شروع ہوا اور جب دوسرے دن پروگرام شروع ہو گیا تو پروگرام شروع ہو جانے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزر گیا اور احمد ہمیشہ نیکسٹ ٹو ٹولون وہ بالکل ٹولون کے قریب کے اندر میں بیٹھتا تھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرنے کے بعد تولون نے احمد کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ ایک ترے ہے بہت بڑی ٹرے ہے اس کے اندر میں کور اپ کرنے کے لیے کپڑا رکھا ہوا ہے کہا یہ ترے تم لے جاؤ میں نے اس کے اندر میں ایک پرچا رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ یہ لے جاؤ اور لے جا کر کے وہاں فلانی جگہ کے اوپر میں ایک آدمی ہے اس آدمی کے پاس جا کر کے یہ تیرے تم پہنچا دو احمد نے کہا ٹھیک ہے میں تو سمعنا و اتانا اطاعت و فرما برداری کرنے والا آدمی ہوں اس نے وہ ٹرے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جہاں اس کو بھیجا جا رہا تھا اس آدمی کے پاس وہ جا رہا تھا لسن کیئرفلی دھیان سے سننا تاکہ واقعہ سمجھ کے اندر میں آ جائیں ورنہ ادھر ادھر مکس نہ ہو جائیں اس لیے ہمارے یہاں پر کہا گیا کہ بھائی تقریر سننے کا پہلا ادب ہے الاستماع استماع کے معنی آتے ہیں دھیان کے ساتھ سننا ایک طالب علم وہ آسان نحو کے سبق کے اندر میں نہیں تھا اور جب وہ آسان نحو کے سبق کے اندر میں نہیں تھا دوسرے دن وہ آیا اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب میں یہاں بیٹھتا ہوں تو وہ میرے پاس آیا اور اس کے بعد کہا کہ میں کل چونکہ سبق کے اندر میں نہیں تھا اور ایک طالب علم نے مجھے سمجھایا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا لفظ لکھا ہے تو وہ اصل میں آسان نحو کے اندر میں مستثنا کی بحث تھی تو مستثنا کے اندر میں آتا ہے ایک ہوتا ہے مستثنا اور ایک ہوتا ہے مستثنا من ہو تو وہ مجھے پوچھنے لگا کہ یہ مستثنا منہ کیا ہوتا ہے حالانکہ منہو ہے لیکن جو کہ سبق کے اندر میں نہیں آیا یا دھیان سے نہیں سنا تو منہو کو اس نے منہ بنا دیا اینی anyway, وے وہ احمد بن طلوع نے وہ ٹرے لی اس کے اندر میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر میں ایک کپڑا بھی رکھا ہوا تھا اس سے کہا کہ آگے جاؤ اور جانے کے بعد اس آدمی کو پہنچا دو میں یہاں انتظار کرتا ہوں وہ جا رہا تھا تو راستے میں وہ باندھی جو طلوع ان کے کمرے کے اندر میں ملی تھی اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ مجھے اس حال کے اندر میں دیکھیں کہ میں احمد کے ساتھ بات کر رہی ہوں تاکہ میری بات مو کنفرم ہو جائے تو وہ بات کرنے لگی اس کے ساتھ احمد نے کہا مجھے جانے دو بھائی مجھے مت روکو مجھے ہم کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے باندھی نے کہا کہ نہیں نہیں بات کرو میرے ساتھ بات کرتے رہی ارے بھائی یہ بادشاہ کی امانت پہنچانا ہے کہ اگر پہنچانا ہے تو اس آدمی کو دے دو اور یہ آدمی کون تھا یہ وہی تھا جو باندی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا کہ یہ لے جاؤ اور دے دو تو خیر وہ آدمی چلا گیا لے کر گئے احمد کو مجلس کے اندر میں بیٹھ گئے پندرہ منٹ کے بعد وہ ترے آئی جب ترے کو کھولا گیا تو یہ آدمی جو باندی کے ساتھ غلط کام میں مصروف تھا اس کا سر اس کے اندر میں رکھا ہوا تھا کاٹ کر کے اس کا سر کاٹ کر کے اس میں رکھا ہوا تھا تو طولون نے احمد سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا میں نے تو تیرے سر کے بارے میں لکھا تھا یہ اس آدمی کا سر کیسے یہاں پر آ گیا تو احمد نے پورا واقعہ سنایا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں تو گیا تھا آپ کی فائل لے کر کے آ گیا لیکن میں نے ان کو دیکھا میں نے آپ سے کوئی چگل خوری نہیں کی باندھی نے آپ کے سامنے آ کر کے چگل خوری کی اور مجھے قتل کرنے کا پلان بنوایا لیکن اللہ نے مجھے بچایا اور جو غلط کام کرنے والا تھا اسی کو اللہ نے انجام تک پہنچایا بلا یہی کل مکر اس سے ہی ہو اللہ بے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں اسے تو نقصان بعد میں پہنچے گا لیکن خود اسی کو نقصان پہنچ جائے گا یہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ احمد کی سمانت داری کی بنیاد پر کہ اس نے چگل خوری نہیں کی اور اس نے کوئی شکایت نہیں کی حالانکہ اس نے دیکھا راہ بھی آئی نہیں ہے لیکن دیکھنے کے بعد بھی کوئی شکایت نہیں کی اور واقعہ کے اوپر میں پردہ ڈال دیا مرو بل لغ میں مرو کراما پر عمل کر لیا تنون اس کے اوپر میں اتنا خوش ہوا کہ خوش ہونے کے بعد اس نے وسیعت نامے میں لکھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد احمد کو بادشاہ بنایا جائے اس کو کہتے ہیں امانت داری امانت داری آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اب اس کے بعد ٹو ففٹی فور کے اندر میں طولون کا انتقال ہوا طولون کا انتقال ہو جانے کے بعد احمد بن طولون بادشاہ بنا اس کا انتقال ٹو سیونٹی کے اندر میں ہے پندرہ سال تک مصر کے اندر میں اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا یہ حکومت کے زمانے کے اندر میں پھر اس کے حالات تھوڑے سے بدل بھی گئے قرآن مجید کا حافظ بھی تھا اور اچھے اخلاق بھی تھے لیکن بات کے اندر میں ظلم کرنے کی عادت بھی ہو گئی تھی کے ہمارے یہاں پہ چھٹی نہیں دردن کے اندر میں لوگ ڈور رہے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے میں چلنا ہم لوگ جو ہے وہ جنت کے بانگ کے اندر میں بیٹھے ہوتے ہیں ساری دنیا کہیں بھی گھومتی نہ ہے مجلس اپنی جگہ کے اوپر میں چلتی رہے گی خزاں ہو یا خزا نہ ہو بہاروں کے خزا ہو مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ ہمارا کام کو لا الہ الا اللہ کا جاری رہے گا باہر کی دنیا کے اندر میں کچھ بھی چلتا رہے گا یہ احمد بن جنوب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ علموں کا حال کیا ہوتا تھا تو اس کے زمانے ایک بڑے عالی بغداد کے رہنے والے ابو الحسن بنان الزائی یہ الحسن بنان الزائی ان کے بارے میں لکھا ہے بٹانند اپنی منزلت ان کا خاص سطح پر عام میں بھی اور سماج کے اندر میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا وکمان بے زما کی وہ کہتا ہے کہ ابو الحسن ثنا زائی ان کی عبادت کو نمونے کے طور پر اور دنیا سے بے تعلقی کو نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا احمد بن فلون کے ساتھ ابو الحسن گنان کا ایک مسئلے کے اندر میں اختلاف ہو گیا اور علماء کرام کا کام کیا ہوتا ہے نہ وہ ملامت کرنے والے کی مزامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بات آ جاتی ہے تو آ جانے کے بعد وہ اعلان اس کا اعلان کرتا ہے احمد بن تونوں نے ایک مسئلہ پوچھا ابو الحسن گنان زائد سے ابو الحسن گنان زائد نے جواب کے اندر جواب دیا وہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں تھا اس کے منشے کے اگین میں تھا اس کے مزاج کے اگین کے اندر میں تھا اس کے مقصد کے خلاف کے اندر میں تھا تو احمد بن تونوں نے کہا آپ اپنے اس بدلے سے ہیں یا یعنی کہ آپ اپنی اس بات سے رجوع کرو اور وہ بات بیان کرو جو میرے منشے کے مطابق ہے انہوں نے کہا مر تو سکتا ہوں لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا تو احمد بن ہمر نے کہا کہ پھر تو ہوں نکا جن بھائی پلتن دن آپ کے میں تمہیں ایسی سزا دینے والا ہوں جو دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے انہوں نے کہا تمہارا جی چاہے کو سزا دے دو لیکن بات وہی ہے جو میں پہلی مرتبہ کہہ چکا ہوں جب ابو الحسن دنیا نے یہ کہا تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک بہت بڑا جو میدان ہے وہ میدان کے اندر میں ابو الحسن گنان افزائی کو چھوڑ دیا گیا اور چاروں طرف کے اندر میں جو ہے پردے کی جگہ اور حفاظت کی جگہ لگا دی گئی اور الحسن ارحسن منان الزاہد کو میدان کے اندر چھوڑا گیا ہزاروں کا مجموعہ وہاں دیکھنے کے لیے ہے یہ نہ معلوم ابھی بادشاہ کیا کرنے والا ہے ابو الحسن منان الزاہد کے ساتھ جیسے اسٹیڈیم کے اندر میں ہوتا ہے فٹ بال کا میچ یا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے یہاں بھی لوگ ایک شو دیکھنے کے لیے آ گئے جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور ابو الحسن گنان کو اکیلے کو وہاں گراؤنڈ میں میدان میں چھوڑا گیا اس کے بعد رحمت کی نے کہا کہ وہاں ہمارے زو کے اندر میں تین دن سے جس شیر کو ہم نے کھانا نہیں دیا ہے وہ شیر کو یہاں پر لایا جائے اور ابو الحسن گنان زاہد کے اوپر میں چھوڑا جائے تاکہ شیر جیسے ہی آئے گا ابو الحسن گنان زاہد ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا سارے لوگ شوق میں کہ شیر کو چھوڑا جا رہا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ پنجرے کے اندر میں جو شیر بند تھا اس کو کھولا گیا اور ابو الحسن گنان کی طرف اس کو بھیجا گیا اس لیے میں نے کہا کہ عنوان رکھا ہے شیر کیا مانا شیر تھا اس کے بعد یہ پورا واقعہ ہے ابو الحسن گنان وہاں بیٹھے ہو گئے اور وہ پنجرے کے اندر میں جو شیر کو چھوڑا گیا چھوڑنے کے بعد وہ ان کی طرف آ رہا ہے جب شیر ان کے قریب کے اندر میں آنے لگا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں اور آپ کے نبی نے کہا ہے کہ جو آپ سے ڈرتا ہے دنیا کی ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے میرے دل میں زبر برابر شیر کا خوف نہیں ہے شیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مما کشراب نہیں شرابنا آپ کا منشا ہوگا تو نقصان پہنچا دے گا آپ کا منشا نہیں ہوگا شیر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کہتے ہیں کہ شیر آیا اور آنے کے بعد ان کے قریب میں بیٹھ گیا اور جیسے وہ کتے جو مانوس ہوتے ہیں اپنے مالک کے کپڑوں کو چاٹتے رہتے ہیں یہ شیر بھی آیا اور آنے کے بعد ان کے پیروں کو چاٹنے لگا وہ ان کے پیروں کو چاٹ رہا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چاٹ رہا ہے سر آدھا سر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور سر جھکا کر کے سوچ سوچ رہے رہے ہیں ہیں شیر اپنا کام کر رہا ہے اور یہ اپنا کام کر رہا ہے لوگ بھائی اپنا کام کر رہے ہیں یہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں شیر اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہے پندرہ منٹ ہو گئی آدھا گھنٹہ ہو گیا شیر نے سب برابر نقصان نہیں بادشاہ نے کہا کہ ہوا یہ کوئی رجل عجیب بلکہ رجل عاجب یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عجیب و غریب بندہ معلوم ہوتا ہے جب شیر کو ہٹا لیا گیا اور ہٹا دینے کے بعد پھر شیخ ابو الحسن منان زاہد کو احمد بن تنون نے اپنے قریب میں بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائی نقصان تو کوئی نہیں پہنچایا شیر کو بھی اپنی جگہ پر بھیج دیا گیا اس کے بعد ان کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا ماضا تو فت کے ہو یہ جو آپ نے سر جھکایا تھا یہ سر جھکا کر کے آپ کیا سوچ رہے تھے شاید اپنے آپ کو غافل کر رہے تھے تاکہ شیر جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے کوئی مسئلہ کر کے آپ سوچ رہے تھے ہاں میں شیر کے بارے میں کوئی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں افت کے لوگ بل دل اصل ہم اتوا دشمن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیر میں جو میرے پیروں کو چاہتا ہے تو شیر کا پاک یا ناپاک ہے میں یہ سوچ رہا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں سوچ رہا تھا لوگ دسمبر میں کچھ بھی سوچتے رہے آپ نے سور سوٹ ہیں آئکل سور کے جو آکام ہے اس کو ہمیں آئی کیا شہر بڑھنا ہے وہ شیر وہاں پر ہے اور اس کے بعد مسائل کے اندر میں سوچ رہا ہے اس لیے ہمارے یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے مکتب عشق کی انداز دلا دیتے ہیں وسيد وسيدنا به بسنة تبقي عبدنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله في جمعة الحق وذلك الصلاة الله في جمعة السلام عليكم چاہے گھر پر ہماری مشین سات مہینے کی جانب کوئی ہماری ویری کے مٹی نہیں تو اس پہلے پاکستان میں باتیں پانچ مہینے کا اس لوگ کی مشکل ہو وہاں پر واپسی کم از کم بیس دن پاکستان میں اگر کسی جماعت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ واپسی کے لیے بیچ بھی نہیں تھوڑا سا وقت بڑھانا پڑتا ہے ہمارے بات کی بیس دن جماعت میں دو وعدہ پاکستان اچھے الحمد للہ یہاں پر ہمیں تقریباً پانچ مہینے اور ہم نے یہاں کام کیا بہت سی تاریخ میں کام کرنے کا موقع ملا اور عمر اللہ کے لیے ہم نے شروع کیا تھا اور دس پندرہ سالی کے کام کرتے ہم نے سعودی میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اور یہاں سے چلے لوگوں کو بھی کام پھر واپس گوگل جائے اور پھر ہمارے کچھ جب کہتے ہیں وہاں سے پندرہ دن کام کرتے ہوئے کافی ہم نے ڈرے ہیں اور ہم آپ کو تشکیل کے یہاں دینا اور میں نے اس میں دو باتیں ہیں ہم نے جو دیکھا اللہ کے راستے رکھا گراقل تھا وہ تو بہت سنا تھا جہاں پر الحمد للہ پہلے سے ہمارے زندہ میں بہت اچھی ہے ہم نے سنا اس سے بڑھ کر ہم نے یہاں پہ زمین داری کو دیکھا کا شوق عام لوگوں کا سے کیسا اچھا تعلق ہے گئے تھے ملاقت ایک بات یہ کہ آپ نے دیکھو کر دی پر جی، جو دیندار عوام ہیں ان کا علماء سے بہت اچھا تعلق ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کی کی وجوہات بنیاد لیکن ہمارے ملکوں میں اس طرح جہاں پر ہے تو اچھا، بہت اچھا ہم نے اس روپ پر کام کیا اور جن جن جگہوں پر ہماری تشکیلیں ہوئی زیادہ جو وہاں پر پاکستانی کمیونٹی زیادہ چلی اور ان لوگوں سے جو کہ عمومی جماعتیں کم ملتی ہیں اور ان لوگوں کے جگہوں کے لیے لوگ دوسرے دن خیالات کے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے لوگ اتنے کم ملتے ہیں اور کبھی ملتے بھی ہیں تو ان کی طرف سے رسپانس بہت کم آتا ہے ان کے نظام پاکستانی ہمارا اتنی محنت کی اور بہت خوش ہوئے وہ لوگ اور جب کچھ میں آنے والے بنے اور کس چیز میں نئے لوگ ہوتے تھے اور یہ بات کافی ٹھیک ہے کہ زیادہ تر جو یہاں پر کام کے لیے پاکستان کے لائے ہوئے کہ دوسرے ذہن کے پیدا ہیں لیکن یہ لوگ جو اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی شدت ہوتی ہے ان کے جو لگا ہے تھوڑا ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں دماغ کے خلاف لیکن جہاں آتے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس طرح کی فیکٹری جو ہمارے ملکوں میں نظر آتی گرافی جب جتنا ہمیں دیتے ہیں کہ ترغیب دینے سے اکرام کرنے سے محبت کرنے سے نے پوری کشمیر میں محنت جو ہے لوگوں میں پھیل جائے اس کے لیے محنت کرنے ضرورت ہے اس لیے لوگ ان سے کم ملتے ہیں اور اگر ملتے بھی ہیں تو ان کی طرف سے ریسپانس بہت کم آتا ہے تو الحمد ہم نے بہت یعنی پاکستانی کمیونٹی میں ہمارا ایٹی پرسینٹ ہماری ایفرٹ جو ہے نا ان پر یعنی ہم نے ان میں محنت کی اور بہت خوش ہوئے وہ لوگ اور مسجد میں آنے والے بنے اور مسجد میں آ کر وہ پھر ان سے تعارفی بات بھی ہوتی تھی جو کہ بالکل نئے لوگ ہوتے تھے اور یہ بات باقی ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ تر جو یہاں پر کام کے لیے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہ دوسرے ذہن کے زیادہ ہیں لیکن یہ لوگ جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی شدت ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو علماء ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں جماعت کے خلاف یا اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں آ کر چونکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس طرح کی کیفیت جو ہمارے ملکوں میں ان حضرات کی ہوتی ہے وہ یہاں ہم نے نہیں پائی تو بس اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ ترغیب دینے سے اکرام کرنے سے محبت کرنے سے ان کو مسجد میں لا کر ان کا اکرام کرنا ترغیب دینا اس سے بہت فرق پڑتا ہے الحمدللہ تو اوور آل ہم نے پوری تشکیل میں ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ محنت جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے محنت جو ہے دین کو یعنی دین لوگوں میں پھیل جائے اس کے لیے تسلسل سے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز بھی ہمیں بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوئی کہ تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ تو ہے اصل علماء کا کیونکہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک اے نبی جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ ان کو لوگوں تک پہنچائیے ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ اصل تبلیغ تو ما انزلہ کی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اب لوگوں کو پہنچانا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ تو علماء جانتے ہیں اس لیے اصل ذمہ داری جو ہے وہ تبلیغ کی تو علماء کی ہے ہاں عام لوگ اس میں چلیں گے ماحول بنانے کے لیے محنت کرنے کے لیے کہ ایک ماحول بہت ضروری ہے کہ اسی ماحول کی برکت سے اللہ کا شکر الحمد ہم بھی اس کام میں لگے شروع میں ہم کالج میں پڑھتے تھے پھر تبلیغ والے ہم پر گشت کرتے رہے پھر الحمد للہ ہمیں موقع ملا ہم نے جماعت میں وقت لگایا پھر مدرسے چلے گئے پھر تخصص میں چلے گئے اور الحمد للہ اب تک اس محنت سے منسلک ہیں تو یہ محنت تو ہر آدمی کے کو کرنی ہے خاص طور پر علماء کو اس محنت کی نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جتنا یہ بجمہ آ رہا ہے یہ صحیح رخ پر پڑ جائے اور صحیح رخ پر اپنے آپ کو ڈال دے تو یہ تو کچھ کاروباری ہمیں جو ذاتی فائدہ ہوا اگر میں اپنی بات کروں تو ایک دفعہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب نے ہمیں پڑھا کہ حضرت بخاری شریف کے ختم پر تشریف لے گئے مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ الاس رحم اللہ کے جو بیٹے ہیں تو بخاری شریف کے ختم پر تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائیو آپ نے علم حاصل کیا آپ کو علم حاصل ہوا اب اس پر تین طرح سے محنت ضروری ہے ایک تو یہ کہ اس علم کے بقدر یقین دوسرے اس علم کے بقدر عمل اور تیسرے اس علم کے بقدر محنت اپنے اس علم پر ان تین اعتبار سے محنت ضروری ہے کہ اس پر یقین آ جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے علم جتنا آئے گا اتنا ہی مطالبہ ہے کہ اس پر یقین بڑھے دوسری چیز اس کے مطابق اتنا عمل بڑھے اور تیسری چیز اس اس کے پر محنت کہ یہ عوام کی امانت ہے علم اس کو عوام تک پہنچانا ہے اس پر محنت کرنی کیونکہ ایک ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہے مسئلے پر لانا تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں مسئلہ بتانا بھی ایک بہت یعنی ایک اس کو فارسی میں کہتے ہیں کار دارت ایک کام ہے آسان کام نہیں ہے مسئلہ بتانے سے پہلے مسئلے کی سچویشن معلوم کرنا یہ یہ بہت اہم کام ہوتا ہے کہ ہمیں صورت مسئلہ پتہ چلے پھر اس پر فتوے کا کام ہو لیکن حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک دفعہ ایک بھائی بتا رہے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ مسئلہ بتانا الگ ہے مسئلے پر لانا الگ ہے اب اس مسئلے پر امت کو لے آنا امت کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے اس کے لیے تسلسل سے محنت کی ضرورت ہے اور عوام کا ایک بہت بڑا مجمع ہے کہ جس پر محنت محنت کی بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ ان کے اندر دین کا شوق اور دین کی طلب ہے نا وہ پیدا ہو جائے تو الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اپنے اس سفر سے ہمارا پہلا سفر ہے اور ہم نے اس میں خاص طور پر یہاں ہم یقین کی بات کرتے ہیں اور عمل کی بات کرتے ہیں فکر کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت الحمد للہ ہمیں فائدہ ہوا ایک دفعہ ہم ایک مسجد میں ہماری جماعت میں آپس میں تھوڑا سا کسی ایک رائے پر اختلاف ہوا ایک ساتھی نے کہا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ صحابہ اس کو کیسے حل کرتے تھے اس طریقے سے تھوڑی سی یعنی حیات الصحابہ کے پڑھنے کا شوق تو تھا پہلے سے لیکن جب ہم عملی فیلڈ میں نکلے اور ہم نے عملی میدان میں ان چیزوں کو فیس کیا جن کو صحابہ فیس کیا کرتے تھے اس سے حیات الصحابہ پڑھنے کا مزید ایک تحریک زیادہ پیدا ہو گئی تو پھر الحمد للہ ہم نے یعنی میں نے پھر تین چار مہینے میں پوری حیات الصحابہ کو تفصیل سے پھر پڑھا اور اس سے اور بہت سارے پہلو دین کے اور دین کی محنت کے اور دین کے کام کے صحابہ کس طرح محنت کیا کرتے تھے آپس میں اختلاف ہوتا تھا اس کو کیسے حل کرتے تھے اور صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اللہ شاہ نہ کی عظمت اور آپ کی باتوں پر کیسا یقین ہوتا تھا کہ جس طرح حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ابواب باندھے ہیں کہ صحابہ کس طرح ان کے لیے مشاہدے کا انکار کرنا تو آسان تھا اپنی آنکھوں دیکھی چیز کا انکار کرنا ان کے لیے آسان تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں شک کرنا ان کے لیے مشکل تھا تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین بڑھے کیونکہ مشاہدہ تو مشاہدے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک ایک حد ہے اس کی اس سے آگے پھر عقل عقل سے آدمی بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو علم ہے جو ان کی تعلیمات ہیں یہ تو عقل سے بہت اونچی ہیں اس میں عقل بھی فیصلہ نہیں کر سکتی اس لیے وہاں تو صرف یہ ہے کہ اس پر ہمیں ہم اس کو دل سے تسلیم کر لیں اور اس پر یقین بڑھ جائے اور اس کے مطابق عمل ہو جائے تو الحمد للہ ایک فائدہ ہوا کہ و صحابہ ہم نے مکمل پڑھی اور اس سے پڑھنے سے اور شوق پیدا ہو گیا الحمد للہ اب دوسری دفعہ اس کو پڑھنے کی ترتیب بنے گی پھر حیات صحابہ میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ صحابہ کرام میں قرآن کے پڑھنے کا بہت شوق تھا یعنی ان کے اندر جو ایمان کے ایمان کی جو مطلب ان کے دلوں میں جو ایمان سمندروں کی طرح ٹھاٹھے مارتا تھا اور عمل کی طرف وہ لپکتے تھے اور بڑی سے بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا قرآن کی تلاوت اور اس کا اہتمام اس کا بہت بڑا دخل تھا کہ جس اہتمام سے وہ رات کو قرآن پڑھتے تھے ایک بوڑھے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں نے بہت سا قرآن یعنی اس وجہ سے نہیں سیکھا کہ میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو رات کو پڑھ نہیں سکوں گا پھر آپ علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ آگے بات فرمائی لیکن ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایک عمومی مزاج یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن سیکھتے تھے اور قرآن کو راتوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اس کا اہتمام کرتے تھے جس سے قرآن کے اندر یہ صرف ہے کہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن اس کے جذبات اور اس کے ایمان کی کیفیت کو بہت اونچا لے جاتے تو صحابہ چونکہ صاحب مطلب اہل زبان بھی تھے اس لیے ان کے دلوں پر قرآن کا بہت اثر ہوتا تھا اور ساری رات وہ لوگ قرآن کا اہتمام کرتے تھے اور دن کو پھر اس پر عمل کرنے کی محنت اور کوشش کرتے تھے اس سے الحمد ایک شوق پھر قرآن کے حفظ کرنے کا پیدا ہوا کیونکہ میں ایک پیچھے سے ہمارا بیک گراؤنڈ کالج یونیورسٹی سے ہم اس طرف موو ہوئے تھے اس لیے قرآن کا حفظ کرنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن الحمد اب ایک شوق یہ پیدا ہوا ہے کہ ہمیں قرآن کو حفظ کرنا ہے اور قرآن حفظ کر کے پھر اس کی تلاوت کا اہتمام راتوں کو اٹھ کر تحجد میں اس کا اہتمام کرنا ہے تو یہ ایک دوسرا فائدہ جو ہمیں اس تشکیل میں ہوا اور اس کے علاوہ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری سفر میں ایک فکر یہ پیدا ہوئی ہے کہ بہرحال اس کام کو روزانہ کے اعتبار سے وقت دینا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر یہ محنت کم ہو جاتی ہے محنت ختم ہو جاتی ہے تو دین کی ایک سطح بسا اوقات نظر آتی ہے لیکن وہ ایسا ایسا پھر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی پریشان ہے خاص طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگرچہ آپ کے ہاں ایک مکتب سسٹم ہے اور بہت سے بچے اس میں الحمد اس کی تربیت سے گزرتے ہیں اور یہ بہت اچھا ایک ماحول ہے جو ہمارے علاقوں میں اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں ہے لیکن سوشل میڈیا کی جو وبا ہے اس کا اس کا مسئلہ تو پوری دنیا کا ہے اور خاص طور پر اس میں جو کیونکہ مسلمانوں کے اخلاقیات سے بہت اگینسٹ ہے اور اس میں مسلمانوں کے بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ نہیں روک سکتے ان کو تو اس لیے اب اس کا حل جو ہے نا وہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو گھر والوں کو اس تبلیغ کے ماحول میں اس کا جو ایک پورا ایک نظام ہے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق نکلتے رہیں نکالتے رہیں گھر میں تعلیم کا ماحول مستورات کی جماعت آ جائے اس کی نصرت کا اہتمام کرنا گھر میں اعمال کا ماحول اول وقت نماز کا اہتمام کرنا خود مرد جو ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہے بچوں کو اس کی ترغیب دیتے تو یہ ایک ماحول ایسا ہے جس کی برکت سے ایک عمومی جو مجمع ہے اس کی ان وباؤں سے بہت اچھے طریقے سے حفاظت ہو سکتی ہے اس لیے یہ جذبہ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں اور خود میرے اندر میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے اپنا مقصد بنا کر کرنے کی کوشش کریں گے وہ کچھ علماء کی علماء کی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے ہم جس جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں پہ آٹھ نو گھنٹے ہم نے ایک دینی کام میں ہی ہماری مصروفیت رہتی ہے لیکن بہرحال اس کام کے لیے کسی نہ کسی درجے میں وقت نکال کے روزانہ کے اعتبار سے اس فکر میں شریک رہنا اس کی ہم نے بہت اشد ضرورت محسوس کی ہے تو یہ کارگزاری یاد بھی دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جدا کرے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام دوستو اور ساتھیوں ہم نے علماء کرام کی نصیحتیں اور علماء کرام کے دل کی آواز سنی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے مولانا عباس صاحب نے طالب علموں کو اچھی نصیحت فرمائی کہ ہر وقت دین اور علم کی سوچ میں اور عوام کے لیے بھی یہ نصیحت ہوئی کہ ہر وقت دین کی سوچ میں لگے رہیں اگر وہ دنیا میں لگے رہیں تو تب بھی دین کو سوچتے رہیں اگر وہ دنیا کمائے اس لیے نہ کمائے تاکہ قارون کا خزانہ جمع کریں دنیا اس لیے کمائے تاکہ بچوں کے کام آ جائے اور دین کے کام آ جائے اور وہ واقعہ تو مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک آدمی نے بادل سے آواز سنی اے بادل تم جاؤ اور فلان آدمی کے کھیت کے اوپر برسو فلان آدمی کے کھیت پر تم پانی برساؤ اس نے جب آواز سنی بادل کی پیچھے پیچھے چلا یہ بادل کہاں جا رہا ہے ایک جگہ باجر رک گیا اور اس نے خوب بارش برسائی بادل کا برس نہ جب بند ہوا تو اس آدمی نے کھیت والے کو تلاش کیا اس سے پوچھا کہ تم اپنے کھیت میں کیا کر رہے ہو تمہارا عمل کیا ہے اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو اس نے واقعہ بتلایا کہ میں نے بادل سے یہ آواز سنی اس نے کہا میں جب میرے ہاں فصل ہوتی ہے تو اس کا ایک تہائی حصہ اپنے بال بچوں اور اپنے لے رکھتا ہوں اور ایک حصہ دوبارہ اس کھیت پر خرچ کرتا ہوں کھیت کی ضروریات پر خرچ کرتا ہوں اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اس لیے آپ نے یہ آواز سنی صدقہ کرنے کی برکت سے آپ نے یہ آواز سنی تو معلوم ہوا کہ جیسے مولانا عباس صاحب نے بتلایا کہ طالب علم کو علم سوچنا چاہیے عالم کو علم کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے عام لوگوں اور عام مسلمان بھائیوں کو دین کے بارے میں دنیا کے ساتھ ساتھ سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے شاعر کا شاعر ہے ما احسن الدین والدنیا اذا آیا و القفر والافلاس بالرجل کتنا اچھا ہے کہ دین اور دنیا دونوں جمع ہو جائے اور کتنی بری بات ہے کہ کفر بھی ہو اور فقیری بھی ہو فقیر ہے تو دنیا برباد کفر ہے تو آخرت برباد اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں یہ دعا فرماتے تھے جو بھی دعائیں ہوں ان دعاؤں کے ساتھ یہ دعا شامل فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار تو عام آدمی کو بھی دین کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بن جائے گا اگر دین کے ساتھ دنیا کو بھی سوچ لے دنیا کے ساتھ دین بھی سوچ لے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی بہت زیادہ بھوک کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا تو اس آدمی وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یا رسول اللہ بھوک کا برداشت سے باہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں سے دریافت فرمایا معلوم کیا گھر پر کچھ ہے انہوں نے فرمایا گھر پر کچھ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کون مہمان بنا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کون مہمانی دے گا ایک انصاری نے کہا میں تیار ہوں انصاری جو عام علماء فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پال عبد حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ ہمارے گھر میں جو کھانا ہے وہ کھانا صرف ہمارے لیے ہے ہم نہیں کھائیں گے اور ہم مہمان کو یہ دکھائیں گے کہ ہم کھا رہے ہیں اور حقیقت میں ہم نہیں کھائیں گے اور اس کے طریقہ یہ کہ آپ چراغ کو بجا دیں اور یہ کہے کہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھے مہمان کھا لے گا اور ہم ویسے دکھائیں گے کہ ہم کھا رہے ہیں اور ہم نہیں کھائیں گے تو یہی عمل کیا انہوں نے نہیں کھایا اور مہمان نے کھا لیا علماء کرام فرماتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ یہ ابو حریر راوی خود مہمان تھے اس لیے طالب علموں کو ضیوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس زمانے کے بعد محققین علماء نے لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے یہ بات ثابت ہے کہ حاجی حج کرنے والے وفد اللہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں یہ متعدد روایات میں ہے لیکن یہ ثابت نہیں کہ طلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ یہ خود ابو حریر ہے وہ جو ابو حریر فرماتے ہیں ایک آدمی اس کو بھوک لگی تھی اور ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا اور انصاری کے حوالے کیا تو خود حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ خود ابو حریرہ ہے اور ابو حریرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہونا اس روایت سے ثابت ہے اور ابو حریرہ کا طالب علم ہونا تو کوئی مخفی بات نہیں اگر وہ طالب علم نہ ہو تو اور کون طالب علم ہوگا اور اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے اصحاب صفہ ضیوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمید جلدسانی میں حدیث ہے اصحاب صفہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے مہمان تھے اور اصحاب صفہ طالب علم تھے رات کو عبادت کرتے تھے سبق یاد کرتے تھے اور دن کو اپنے لیے کچھ دور دور محنت کرتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ طالب علم اور عام آدمی دونوں کو دین کے بارے میں سوچنا چاہیے اور مولانا عباس صاحب نے امن طولون مصری کا واقعہ بھی سنایا اور ابن طولون کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ مصر میں ایک محدث کے پاس طالب علم پڑھتے تھے ان میں ایک سفیان نامی طالب علم بھی تھا سفیان سوری نہیں یہ کوئی اور ہے غالباً سفیان نام تھا تو وہ محدث نے اپنے سبق کو لمبا کر دیا یعنی جو دو تین مہینے کا سبق تھا اس میں چھ مہینے لگائے یہ جو تین طالب علم تھے ان کے پاس خرچہ ختم ہو گیا جتنا خرچہ لایا تھا وہ ختم اب کہنے لگے کہ تین دن سے ہم بھوکے ہیں اور ہم اس طرح کریں گے کہ ایک قرعہ ڈال کر قرعہ جس کا نام نکلے گا وہ بازار میں جا کر کے کچھ کھانا مانگ لے کھانا مانگنا کوئی عائب نہیں ہے سورہ کاف کے اندر حضرت موسا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں حضرت موسا علیہ السلام علم تکوین میں شاگرد ہے اور حضرت خضر علیہ السلام علم تشریح و شریعت کا علم نہیں علم تکوین میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا اس میں استاد ہے تو استطعما اہلہ بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم طالب علم ہے اور ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں کھانا دے دیں طالب علم کا حق ہے کہ بستی والے ان کو کھلا دیں طالب علم کا حق ہے کہ افسو تفریقہ والے ان پر خرچ کریں مدرسوں پر خرچ کریں تو یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے لیکن جس کا جس کے نام پر پورا نکلا تھا اس نے کہا میں نے تو کبھی کسی سے سوال کیا نہیں اگرچہ یہ سوال ہمارے لیے جائز ہے کہنے لگے کہ بس میں تو نفل پڑوں گا رات بھر مغشا کے بعد نفل پڑھتے رہے یا اللہ آپ انتظام کرے میں کیا مانگوں گے کسی سے کبھی نے کچھ مانگا نہیں کسی سے کہتے ہیں کہ ابن تولون اپنے محل میں سو رہا تھا اور اس کے قریب میں اس کے ساتھ خادم ہوتا تھا لیکن اس دن خادم دوسری جگہ تھا ابن تولون کے پیٹ میں درد شروع ہوا اتنا سخت درد کہ جیسے کوئی آیا اور کہا کہ ایک آدمی میں اترا چھت سے چھت سے اترا اور ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ میں چھری کی طرح کوئی چیز ہے اور ابن تولون کی پیٹ کو مار رہے ہیں اٹھو دین کے طلبہ کی خدمت کرو اٹھو فلان مسجد کے اندر طالب علم ٹھہرے ہیں ان کی خدمت کرو یہ اٹھا اس نے کہا درد ختم ہو جائے گا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا خادم جو دوسرے کمرے یا تیسرے کمرے میں تھا اپنے محل میں اس کو بلایا اس سے کہا کہ یہ صورتحال ہے اور میرے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تم جلدی جاؤ کھانے پینے کا انتظام کرو فلان مسجد میں فجر سے پہلے پہلے پہنچو انتظام کیا دراہم دلانیر وغیرہ دوسری چیزیں ان کے پاس لے گئے دروازہ کٹکھٹایا یہ صاحب جن کے نام کا پورا نکلا تھا نماز میں مشغول تھے ان کو سامان پہنچایا اور کہا ابن تولون آپ کی ملاقات کے لیے فجر کے بعد آئیں گے انہوں نے وہ سامان تو لے لیا اور آپ اس میں مشورہ کیا جب بادشاہ حاکم ہماری ملاقات کے لیے آئے گا تو ہماری شہرت ہوگی جب ہماری شہرت ہو جائے گی تو سبق رہ جائے گا اس لیے ہمیں فجر سے پہلے اس مسجد سے نکلنا چاہیے وہاں سے نکلے ہمارے طرح طالب علم ہوتے تو ہم کہتے واہ واہ ہم اچھے کپڑے پہنیں گے اور ذرا تیل شیل لگا دیں گے غسل کریں گے اس لیے کہ حاکم آ رہے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے اور فجر کے بعد جب ابن نے تولول آیا مسجد خالی اس نے کہا طالب علم کہاں ہے کہا وہ تو چلے گئے ہیں معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں فیم طولون نے یہ حکم دیا کہ یہ پورا محلہ جس میں لوگ رہتے ہیں اس کو خالی کر دیا جائے ان کو دوسری جگہ مکانات کیے جائیں اور یہ پورے علاقے کو مدرسہ بنایا جائے طلبہ کی دعا کی برکت سے وہ پورا محلہ مسجد مسجد تو پہلے سے موجود تھی مدرسہ بن گیا تو مدارس کی خدمت علم کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت دیتے ہیں یہاں جو تاجر مدارس پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنی برکت دیتے ہیں ایک سال ان کی دس دکانیں ہوتی ہیں دوسرے سال بیس دکانیں ہو جاتی ہیں تیسرے سال تیس دکانیں ہو جاتی ہیں اسی کو برکت کہتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اس طرح جیسے آدمی اپنے گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے اور وہ بچہ بڑھتا ہے آدمی اس کے بڑھنے کو محسوس نہیں کرتا آدمی سوچتا ہے یہ تو پہلی بھی اتنا ہے اب بھی اتنا ہے فرق نہیں ہے لیکن باہر سے آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ آپ کی گھوڑی کا بچہ تو بڑھ گیا بڑا ہو گیا اور یہ جو یہ تو اچھا موٹا تازہ ہو گیا تو اللہ تبارک پتا علم عمل کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ دین کی طلب اور علم کے ساتھ عمل کی طلب کی توفیق عطا فرمائے اب جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ نے سنا تو انہی کے مکتوبات میں سے جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں سوالات کے جواب میں اس میں سے تھوڑا سا سناتے ہیں سوال کوشش کرتا ہوں کہ ذکر بحالت وضو کرو مگر پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وضو کے ساتھ ذکر کا پورا کرنا مشکل ہوتا ہے کیا کروں جواب ذکر بحالت وضو بہتر ہے لیکن اگر ذکر کرتے ہوئے وزر کی بنا پر وضو باقی نہ رہے تو کچھ مذائقہ نہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے سوال صبح اذان سے پہلے ذکر جہری کا معمول ہے کبھی درمیان میں اذان شروع ہو جاتی ہے تو اذان کا جواب بھی دیتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتا رہتا ہوں یہ طریقہ درست ہے یا نہیں جواب جب اذان ہو تو ذکر روک کر ذکر روک دو اذان کا جواب دیا جائے پھر دعا پڑی جائے یعنی جب اذان ہو رہی ہو جو مؤذن پڑھتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد درود شریف مختصر درود شریف اللہ مصلی علی محمد و علیہ وسلم تسلیم کثیرہ علیہ میں صحابہ کرام کی نیت بھی کرے صحابہ بھی آل ہے صحابیات بھی آل ہے ازواج متحرات بھی آل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں بھی آل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب اور رشتہ دار بھی آل ہے اور پوری امت کے صالحین اور اچھے لوگ یہ سب آل ہیں ان سب کی نیت کریں اور آل ان سب معنی میں مستعمل ہیں پھر دعا پڑھی جائے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 الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة اللهم اللهم اللهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اغفر لنا واغفر لأمة محمد محمد محمد صلى صلى صلى الله الله الله عليه عليه عليه وسلم وسلم ارحمنا وارحم أمة أمة تجاوز عنا وتجاوز عن وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب كريم اسمل بیٹھنے کو قبول فرمانا دے ہمارے عیوب کی ستاری فرمان ہے شروع سے حفاظت فرما دے پوری دنیا میں آلحق کے دین مدارس کی مساجد کی مکاتب کی معابد کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے اور زیادہ سے زیادہ خدمت لینے کے لیے سب کو قبول فرما دیں دین کے نشر و اشاعت کے لیے ہم سب کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیں ہمارے سیاحت کو حسنات میں مبدل فرما دیں اور ہمارے حسنات کو قبول فرما دیں ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا کر دے ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں ہم سب کو مقاصد حسن میں کامیابی عطا فرما دے خیر کے کاموں کے لیے ہمیں استعمال فرما دے شر کے کاموں سے ہمیں باز رکھے اے رب کریم سب کے رشتے حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سے کی نحوس سے سب کی حفاظت فرما دے اس ملک میں جو دین آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جو مشکلات ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں چوروں کی چوریوں کی لکیتیوں سے نظار بد سے حاصل کے حسد سے بدخواؤں کی بدخوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا ہماری اولاد اور ہمارے طلبا کو ہمارے لیے اور بڑوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سرور اور خوشیوں کا ذریعہ بنا دیں ہم سب کو ہماری حاجات حلال اور وبا حاجات کو پورا فرما دیں ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دیں دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں ہماری لیے مقدر فرما دیں جن دعا کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دیں ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین برحمت ان شاء 13. إن شاء الله نتشوف مجلس ولتبلس مجلس الصالحين after إشراق صلاة